سبق نمبر بیس ماں کے حصے اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس سبق میں ماں یعنی والدہ کی بات ہوگی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی ماں زندہ ہو تو ماں کو اس کی میراث میں سے ضرور حصہ ملے گا تفصیل یہ ہے نمبر ایک اگر میت کی اولاد موجود ہو ایک یا زیادہ یا اس کے بہن بھائی موجود ہوں دو یا زیادہ تو میت کی ماں کو اس کی میراث میں سے سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا نمبر دو اگر میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی اور نہ اس کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی موجود ہوں اور نہ میت کی بیوی یا خامند اس کے والد کے ساتھ موجود ہوں تو اس کی والدہ کو اس کی میراث کا پورا ثلث یعنی تیسرا حصہ ملے گا نمبر تین اگر میت کی کوئی اولاد موجود نہ ہو اور نہ اس کے دو یا زیادہ بہن بھائی موجود ہوں مگر اس کی بیوی یا خامند اس کے والد کے ساتھ موجود ہوں تو والدہ کو بچی ہوئی میراث کا تیسرا حصہ ملے گا مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی بھی نہیں ہیں مگر اس کا والد اور بیوی موجود ہیں تو میراث میں سے زویل فروز کو ان کے حصے دے کر باقی جو میراث بچے گی اس کا تیسرا حصہ والدہ کو دیا جائے گا یا کسی عورت کا انتقال ہوا اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی بھی نہیں ہیں مگر اس کا والد اور خامند موجود ہیں تو والدہ کو بچی ہوئی میراث کا تیسرا حصہ ملے گا خلاصہ والدہ کو میراث دینے کے لیے میت کی اولاد اور بہن بھائی دیکھیں اگر یہ موجود ہوں تو والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا اولاد اور بہن بھائی موجود نہ ہوں تو دیکھیں کہ میت کا والد میت کی بیوی یا خامند کے ساتھ موجود ہے یا نہیں اگر موجود ہو تو والدہ کو بچی ہوئی میراث کا تیسرا حصہ ملے گا یعنی میت کے خامند یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا تیسرا حصہ اور اگر اولاد بھی نہ ہو دو یا زیادہ بہن بھائی بھی نہ ہوں اور والد بھی خاون یا بیوی کے ساتھ موجود نہ ہو تو والدہ کو پوری میراث کا تیسرا حصہ ملے گا مثلا میت کی صرف بیوی موجود ہے ساتھ والد نہیں ہے یا خاون موجود ہے ساتھ والد نہیں ہے یا والد موجود ہے مگر خاون یا بیوی موجود نہیں ہے تو والدہ کو تیسرا حصہ ملے گا